في أفضل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذ السامين کرام ابھی ایام نہر ایام قربانی چل رہے ہیں اور صاحب استطاعت مسلمانوں نے لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے یہ عہد کیا اور یہ معاہدہ کیا کہ ضرورت پڑنے پر ہم اپنی جان مال آل اولاد سب کچھ اے اللہ تیرے راستے میں قربان کر دیں گے کوئی گلی اور کوئی کوچا اور کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں اس یادگار کو قائم نہ کیا گیا ہو اور اس سنت پر عمل نہ کیا گیا ہو آخر یہ مسلمان کب تک دوہری زندگی اور دوہری چال چلتے رہیں گے ایک طرف قربانی دے کر اللہ سے وعدہ کہ ہم نے اپنے خواہشات پر اور اپنی نفسانیات پر اور اپنی دلی چیزوں پر ہم نے چھری چلائی اور دوسری طرف آپ مساجد کا ماحول دیکھیں آپ قربانی دینے والوں کے چہروں کو دیکھیں آپ حرام خوروں کے رویے کی طرف دیکھیں آپ سنیما کی قطار کو دیکھیں آپ پارکوں کے اندر بدکاری کرنے والوں کی چہل پہل کو دیکھیں نہ تو مساجد کی رونق میں کہیں کوئی اضافہ نہ کہیں بدکاری کے پرسنٹیج کے اندر گراؤ دونوں چیزیں اپنی جگہ برقرار پھر رب ذوالجلال کے ساتھ یہ کتنا گنونا مذاق اور کتنا خطرناک ٹھٹا کیا جا رہا ہے کہ اللہ ان سلاتی کی ومحیایا و للہ رب العالمین سب کچھ تیرے لیے قربان ہے جیسے میری نماز تیرے لیے میری زندگی تیرے لیے نماز میں انسان وعدہ کرتا ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اے اللہ دنیا کی ساری چیزیں حتیٰ کہ تو نے جو میرے لیے حلال کی تھیں وہ بھی میرے لیے حرام ہے بیوی حلال تھی نماز میں حرام ہے اولاد سے محبت کرنا شفقت کرنا چومنا سینے سے لگانا جائز تھا لیکن حالت نماز میں حرام ہے حلال چیز کا کھانا حلال تھا حالت نماز میں حرام ہے حلال مشروبات کا استعمال کرنا حلال تھا حالت نماز میں حرام ہے اسی آیت کو قربانی کے وقت پڑھ کر قربانی دینے والا وعدہ کرتا ہے جب تیرا بلاوا آ جائے گا میری جان تیرے لیے حاضر میری اولاد تیرے لیے حاضر میری بیوی تیرے لیے حاضر میرا مال میری دولت میری پراپرٹی میرا ملک سیدنا ابراہیم علا نبی علیہ سلاۃ وسلام کے اس میں پر چلتے ہوئے اے اللہ سب کچھ میں تیرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہاں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے نیند کو بسترے کو اور ناپاک ماحول کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کتنے چہرے جو کل بھی داڑھی مڑے تھے قربانی کے بعد بھی داڑھی مڈے ہیں کتنے کل بے نمازی تھے قربانی کے بعد بھی بے نمازی ہیں کتنے کل جو سنیماؤں کے قریب تھے سوت کے قریب تھے حرام کاری کے قریب تھے رشوت کے قریب تھے اور خدا کی مکروحات اور خدا کی حرام کردہ چیزوں کے قریب تھے کیا فرق پڑا اس قربانی سے سوائے اس کے کہ گوشت کھایا فرجوں میں رکھا کباب بنایا کیا زندگی کے اندر فرق پڑا کہ اذان کے بعد کسی کے قدم مسجد کی طرف لپ کے کیا مسجد کی صفوں کی تعداد بڑھ گئی کیا تعلیم بالغا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کے دلوں میں شغب پیدا ہو گیا طلب پیدا ہو گئی جن کے چہرے سوالات پیغمبروں کے منور چہروں کے نور سے خالی تھے کیا آج ان کے چہروں پر نور آ گیا کیا ان کے چہرے منور ہو گئے یا جو اسلامی خواتین مسلمان عورتیں جن کے جسموں پر رنڈیوں کے لباس اور ناچنے گانے والیوں کی بے پردگی تھی کیا وہ بے پردگی دور ہو گئی آخر کس کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے کس کے ساتھ پنگا لیا جا رہا ہے کس کو للکار رہے ہیں آپ تھانے دار کو کوئی للکارتا نہیں انسپیکٹر کے کوئی مقابلہ نہیں کرتا انکم ٹیکس آفیسر سے کوئی بھیڑتا نہیں کسٹم آفیسر سے کوئی الجھتا نہیں سام کے ہد میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا بچھو سے کوئی کھلواڑا نہیں کرتا چونٹیوں کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کرتا اللہ کی طاقت کو چونٹی کی طاقت سے کم سمجھ رکھا ہے اس ظالم مسلمان نے لال چونٹی کاٹ سکتی ہے بچھو ڈنکار سکتا ہے سام ڈس سکتا ہے سام کا پیدا کرنے والا بچھو کا پیدا کرنے والا زہر کو پیدا کرنے والا جہنم کو پیدا کرنے والا تمہارے امان کو نہیں دیکھ رہا ہے یہ اذان کس کے لیے تھی حیال الصلاح کے مخاطب گنیش کا پجاری رام کا پجاری بتوں کا پجاری شرابی زانی یہ کس کے لیے کتاب تھا حیال الفلاح کا کتاب کس کے لیے تھا یہ پردے کا حکم کس کے لیے تھا یہ سلا تو خیر امین النوم نماز نیند سے بہتر ہے یا گلی کے کتوں اور سوروں کے لیے تھا یہ قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں کا مخاطب آخر کون ہے کب تک یہ مذاق چلے گا کب تک یہ ٹھٹا چلے گا کب تک خدا کی قدرت کو للکارو گے جو عذاب ہے وہ ناکافی ہر انسان عذاب میں مبتلا ہے بیوی ہے اس کی نہیں اولاد ہے پرما بردار نہیں مال ہے استعمال کے لائق نہیں گھر ہے سکون نہیں چین نہیں جہنم سے پہلے انسان نے اپنے امال سے کرتوت سے اس دنیا کو جہنم کا نمونہ بنا لیا اللہ کے عذاب کا شکار ہے کوئی روحانی بیماری کوئی جسمانی بیماری کوئی کڈنی کی بیماری کوئی ہارٹ کی بیماری کوئی دماغ کی بیماری کوئی صبح ہوتے ہی پیشاب لے کر لیا جاتا ہے کوئی خون ناپاک لے کر جاتا ہے کوئی پاخانہ لے کر جاتا ہے کوئی بلغم لے کر جاتا ہے مسلمان دنیا میں پیشاب اور پاخانہ اور بلغم نہ توڑنے کے لیے آیا تو قرآن نے تجھے کن تم خیرہ امتی پیشاب ناپنے کے لیے کہا کولیسٹرال اور بی پی کو ناپ تولنے کے لیے کہا یہاں سجدوں میں تجھے مزہ نہیں آتا یہاں تلاوت میں مزہ نہیں آتا یہاں ذکر میں مزہ نہیں آتا یہاں دینی اجتماعات میں مزہ نہیں آتا یہ کس کے لیے اعلان تھا کہ ایزانو دیا سلا میروں مل جمعہ پھنستا ذکر اللہ وزر البئی چھوڑ دے کاروبار کو دوڑ کرا چل کر نہیں دوڑ کرا اللہ کے ذکر کی طرف اللہ کے گھر کی طرف یہ حکم کن چماروں کے لیے تھا کام سے کافر اولاد کے لیے تھا کام سے مشرق بچوں کے لیے تھا یہ کام ہے جو عیسا موسا سلیمان داؤد نام کے بازاروں میں کتوں کی طرح پھر رہے ہیں یہ کون ہے جن کے نام مسلمانوں کے نام کی طرح ہے کوئی سور کا پیشاب پی رہا ہے کوئی کتے کا پاخانہ کھا رہا ہے کوئی مرے ہوئے باپ کا خون چاٹ رہا ہے یہ نام اسلامی نہیں ابراہیم اسماعیل موسا عیسا سلیمان نہیں ہے بازار میں کیا ان کی دکان کھلی نہیں کیا ان کا کارخانہ کھلا نہیں وزر بھائی بھائی کے معنی کیا کاروبار چھوڑ دو اور علماء نے کہا کہ نماز وقت کے بعد جمعے کے وقت کے بعد حلال کاروبار بھی ایسے جیسے کوئی سور کا گوشت بیچ رہا ہو کوئی کتے کا کاروبار کر رہا ہو کتنے حاجی اور کتنے پاجی کتے کا پاخانہ بیپار کرتے ہیں کتنے حاجی پاجی سور کا گوشت بیچنے والے الحاج کا لقب ان کے نام سے جڑا ہوا ہے سیٹ کا لقب متولی کا لقب محتمین کا لقب ان کے ناموں سے جڑا ہوا ہے یہ مجال مسلمان کی اللہ کے بلاوے کے بعد بھی وہ زلیل دنیا کے پیچھے لگا رہے یہی قربانی کا مطلب ہے قربانی کا معنی یہی ہے کہ زلیل دنیا میں لگا رہے مال میں الجا رہے کاروبار میں الجا رہے دولت میں الجا رہے یہی ایمان بنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ماں کے پیٹ میں تیری روزی کو لکھ دیا گیا اللہ نے جو کہا مندن فی اللہ اللہ ہی رس کو ہے کہ زمین میں جتنے چوپائے ہیں جاندار ہیں اللہ نے ان کی روزی اپنے ذمے لے لی نہ قسم نہ بری نہ فی الحیاتی دنیا کہ ہم نے ان کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے ان کی روزی کو ہم نے تقسیم کر رکھا ہے اعتبار ہے اللہ کی ذات پر اعتبار نہیں مسجد سے جنازہ کیوں منگاتا ہے اعتبار نہیں مرے ہوئے باپ کے سامنے جس ذات پر اعتبار نہیں اس کا کلمے کا ورد کیوں کرتا ہے اعتبار نہیں تو پھر یہ قرآن کی تعویذ کیوں گلے میں ڈالتا ہے اعتبار نہیں تو اس قرآن کی قسم کیوں کھاتا ہے اعتبار نہیں جا مرے ہوئے جانور کا گوشت کھا لے بسم اللہ اللہ اکبر پڑے ہوئے جانور کا گوشت کیوں کھاتا ہے بھروسہ نہیں جو چیز کہی گئی کیا وہ بات نہیں بتائی گئی روزہ متحرہ سے تیرے سلام کا جواب نبی نہیں دیتے ہیں نبی موجود نہیں نبی کے صحابہ موجود نہیں ریاض الجنہ نہیں اللہ کا کعبہ نہیں کسی قوم کے اندر اتنی نشانیاں ہیں سب کھوکلے باطل جھوٹے مکار پریوی مذہب اور مذہب اسلام اتنا سچا جو کہتا ہے اس کی وہ گواہی دیتا ہے صداقت اور سچائی کا ثبوت پیش کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وَاتَّخِذُوا تحید مقامی ابراہیم مسلح کے جس پتھر پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تو کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی وہ نشانات جو پتھر پر پڑے ہوئے ہیں اللہ اس کا ثبوت دے رہا ہے اے کمیلیں اگر تجھے یقین نہ آئے مقام ابراہیم میں میرے ابراہیم کے قدم کے نشان کو دیکھ لے میرے اسماعیل کے ایسار اور قربانی پر یقین نہ آئے صفا اور بروا کے درمیان دوڑ کر دیکھ لے حضرت حاضرہ کا تڑپنا حضرت حاضرہ کا بلکنا اگر تجھے سمجھ رہا ہے صفا بربا کے درمیان میلین اخذرین کے اندر تو آ کر دیکھ لے ایک ایک چیز ایک ایک چیز کی گواہی پیش کی گئی ثبوت پیش کیا گیا فلاں جگہ بکرا تھا پیٹ پر اللہ لکھا ہوا تھا رسول لکھا ہوا تھا دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ جورو کو بلا لے کر گیا عورت کو بلا لے کر گیا بیٹی کو بلا لے کر گیا حضرت کیا اللہ کی شان دیکھو بکرے کے پیٹ کے اوپر اللہ رسول لکھا ہوا ہے اللہ کہتا ہے کمیلے وفی انفسی کو مفلا تفسی تیرے سانسوں میں ہماری قدرت کی نشانی جانور کی اولاد جانور میں میری نشانی دیکھنے چلا گیا کون ہے تیرے سانسوں کو چلانے والا ایک سانس اندر رہے کون ہے قدرت باہر نکالنے والا ایک سانس باہر رہے کون سی قدرت ہے جو اندر چلانے والی تیرے دماغ کے اسکرو کو لوز کر دے لوگ تجھے دیوانا پاگل کتا سمجھ کر پتھر ماریں گے بکری کی پیٹ پر خدا کی قدرت دیکھ رہا ہے مچھلی کی پشت پر اللہ کی نشانی دیکھ رہا ہے یہ آنکھوں میں نور یہ پیروں میں چلنے کی طاقت یہ دل کی دھڑکن یہ دماغ کی سوچ یہ ہاتھوں میں پکڑنا یہ زبان کا ذائقہ یہ کانوں کی قوت سماعت اور یہ میاں بیوی کی الفت اور یہ محبت یہ قدرت نہیں ہے اب ایسے ہے کہ کہیں قدرت نہیں رہی اب بکرے کے پیٹ پر قدرت رہ گئی ہے کیا سوچ ہے مسلمانوں کی قرآن کی آیت آیت میں ایک ایک حدیث میں ایک ایک روایت میں سلمانوں کو جھنجوڑا گیا قوم آپ کے عذاب کو بیان کیا گیا قوم سمود کے عذاب کو بیان کیا گیا پھر کے عذاب کو بیان کیا گیا قوم نوح کے غرق ہونے کو بیان کیا گیا قوم لوت کے الٹنے کو بیان کیا گیا کوئی پرچا چھاپا مدینے کے امام صاحب نے خواب دیکھا اب پریشان ہو گیا بھائی کہتے ہیں جو سور ہوتا ہے وہ گندی چیز کھاتا ہے سور کے سامنے گلاب کے پھول کا آپ مٹھا رکھ دو وہ سون کر چلا جائے گا اور اپنے کیڑے والا بدبودار پاخانہ رکھو بریانی اور متنجن سمجھ کر چاٹے گا ارے ملون تیرے سامنے اللہ کا قرآن آیا تیرے سامنے بخاری آئی تیرے سامنے ترمیزی آئی تیرے سامنے آئمہ کے اخبار آئے تیرے سامنے اولیاء کے واقعات آئے ایک یہودی کتے نے ایک تصویر بنائی کہ ایک عورت کلام پاک کو اس نے انگلا اور اس کا چہرہ سام کی طرح ہو گیا اور دھڑ ایسے ہو گیا اب اس پر تشویش ہے میرے آقا نے کہا نماز نہ پڑے گا تباہ ہوگا برباد ہو جائے گا جس چہرے پر سنت نہیں ہوگی وہ تباہ ہوگا اور برباد ہو جائے گا جو میرے محبوب کے طریقے سے ہٹے گا وہ تباہ ہوگا برباد ہوگا آخا نے کہا عزت اور سر بلندی میرے طریقے میں ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ٹی وی میں دکھایا کسی چینل میں بکرے کے پیٹ پہ کتے کی دم میں اور کسی یہودی کتے نے کوئی پک کیا ہے یہ سوچ مسلمان کی کہاں سے کہاں چلا گیا تو اور کیا یہ قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام وسلام کی یادگار اسماعیل علیہ السلاط وسلام کی یادگار تجھے اللہ سے قریب کرنے کے لیے کافی نہیں ہے ابھی تو دنیا کی پوجا کرے گا ابھی تو مال کی پوجا کرے گا ابھی تو دولت کی پوجا کرے گا ابھی تو پراپرٹی کی پوجا کرے گا ابھی تو من کی پوجا کرے گا ابھی تو خواہشات کی پوجا کرے گا آج انسان حکومت کے قانون کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ عدالت کی پکڑ دکڑ ہوگی پولیس ہتکڑی لگا کر جیل کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے ڈال دے گی ہوائی جہاز لیٹ ہوگی دل دبا کر صبر کرے گا بس اڈے میں جائے گا گھنٹوں بس لیٹ ہوگی اف نہیں کہے گا کارپوریشن آفس کے چکر لگائے گا بی ڈی آفیسر کے چکر لگائے گا اور صبح شام ان کو نمستے کہے گا گڈ مارننگ کہے گا گڈ نائٹ کہے گا چلتی نہیں دنیا میں سانچتا ہے ان سے میری دنیا کی تقدیر وابستہ ہے میں ان کو راضی کروں میری دنیا چلے گی اور اگر یہ روٹ جائیں میری اولاد کا کیا ہوگا خدا روٹے کوئی بات نہیں اللہ کے رسول کی لانت ہو کوئی بات نہیں یہ نہ روٹے آئیے صاحب کافی پیجیے نمستے صاحب گڈ مارننگ صاحب یہ میری بیگم ہے آپ زنا کے خیال سے میری بیگم کو وش کیجیے ان کا ہاتھ مل لیے ان کو مبارکباد دیجیے دنیا کے کتے تو کہاں سے کہاں تک چلا گیا تیری غیرت کو کیا ہو گیا تیری حیا کو کیا ہو گیا تیری شرم کو کیا ہو گیا دنیا کے بارے میں کچھ نہیں چلتا ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہے ودھان سبھا کا طواف کرے گا بی ڈی آفس کا طواف کرے گا آفیسروں کو خوش کرے گا دین ہے اس میں سب کچھ کرو ایک کمزور بکری ہے کان پکڑ کر اٹھاؤ اٹھ جائے گی کان پکڑ کر بٹھاؤ بیٹھ جائے گی قربانی کے بارے میں نماز کے بارے میں سود کے بارے میں حدیثوں کے بارے میں قرآن کے بارے میں جو آئے تو پاکستان کے ایک اخبار میں کچھ مسلمانوں نے مراسلے لکھے مضامین لکھے کہ آخر محدود اوقات کے اندر یعنی دو دن ڈھائی دن کے اندر لاکھوں جانور کاٹنے سے کیا فائدہ اگر ان جانوروں کے پیسوں سے یتیم خانہ تعمیر کیا جائے غریبوں کی شادی کی جائے اور بیواؤں کی مدد کی جائے مظلوموں کی مدد کی جائے ایک شریعت ملتی ہے اپنی عقل دوڑانے کے لیے یاد رکھو وہ مسلمان وہ مسلمان ہے جو شریعت کے حکم کے سامنے اپنی عقل نہ چلائے قربانی کرنے کے لیے کہا قربانی کر تجھ سے مشورہ نہیں مانگا جا رہا ہے تو کوئی حکیم افلاطون نہیں تو کوئی اللہ کو مشورہ دینے کے لائق نہیں تو گندے ناپاک وہ حقیر لطفہ جس کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے اس سے تو پیدا ہوا اور آ گیا اللہ کو مشورہ دینے کے لیے حج پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا قربانی پر خرچ کیا جاتا ہے بیواؤں پر خرچ کیا جائے یتیموں پر خرچ کیا جائے مسکینوں پر خرچ کیا جائے یہ قربانی کا جو سبق ہے وہ سبق یہی ہے کہ انسان اس رب له ربه اسلم تو اسلمت لرب العالمین کہ جب تجھے کہا جائے سجدہ کرنے کے لیے سجدہ کر رکو کرنے کے لیے رکو کر حضرت یہ فجر میں مغرب میں عشاء میں یہ زور سے پڑتی نا حکمت کیا ہے یہ زہر میں اثر میں آہستہ پڑتی نا حکمت کیا ہے ارے تو بندہ ہے اللہ کا اللہ کا غلام ہے اگر تو اپنے غلام کو کہے کہ بھئی جا کر ایک گلاس پانی لے کر آؤ فریج کا اور غلام کہنے لگے آخا آپ کو تو نزلہ ہو گیا ہے آپ کو سردی ہو گئی ہے آپ کو حکیم نے منع کیا ہے آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے فریج کے پانی سے یہ نقصانات ہیں مٹکے کے پانی کے یہ فضائل ہیں اور وہ جوتا اٹھائے گا کم وقت مالک کے سامنے زبان چلا تھا دنیا کا کوئی غلام کتنا بڑا غلام کیوں نہ ہو آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی دس گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے اور ہم ساری زندگی اللہ کے اب اور اللہ کے غلام ہیں آج زبان کیسے چل رہی ہے یہ کیوں روزہ رکھا اللہ نے یہ کیوں نماز رکھی اللہ نے یہ کیوں سری قرات رکھی یہ کیوں جہری قرات رکھی یہ کیوں وہ سواری ہے جس کا کوئی بریک ہی نہیں ضرورت کیا تو بندہ ہے بندہ تو اللہ کا اللہ نہیں تو فرون نہیں تجھے سمجھ میں آئے نہ آئے اللہ کی بات مان اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر اللہ تعالیٰ تجھ سے مشورہ نہیں مانگ رہے نماز پڑھنے کے ہیں مولی صاحبہ چودہ سو سال پہلے کی بات کہتے ہیں آج سوت کے بغیر لون کے بغیر ماٹی کیچ کے بغیر ماں بہنوں کو خراب کیے بغیر ماں کے کپڑے اتار کر چھتیس مرتبہ کتا کے ساتھ صبح سوی کے ساتھ جو کام کرتا ہے وہ کیے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا کبھی میں تیرا مالک تیرا رازق کاروبار ہے یا اللہ ہے آج تک یہی بات نہ بن سکا پرانی باتیں کہتے ہیں یہ حرام وہ حرام یہ حلال وہ حلال ارے بھائی دنیا میں رہنا ہے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلو چڑھتی سورج کی پوجا کرو ہر چیز ماڈرنائز ہو گئی ہے کیا باپ دادا کی جھوپڑیوں میں ہم رہتے ہیں کیا پتھر سے پتھر ٹکرا کر ہم آگ نکالتے ہیں آج ہائی ٹیک زمانہ نہیں آیا ہر چیز بدل گئی سواریاں بدل گئی گھروں کے انداز بدل گئے کپڑوں کا ماڈل بدل گیا فیشن بدل گیا ہر چیز بدل گئی سائنس ٹیکنالوجی کہیں سے کہیں چلی گئی اور یہ مولوی ہے ملا ہے چودہ سو سال پرانی مسواک اور تصویر کے دانوں کے اندر اٹکا ہوا ہے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ قسمتی ہے اس مسلمان کی جو یوں کہے کہ ہم مکی اور مدنی دور کی زندگی گزار رہے ہیں تمہاری دنیا کی ترقی تمہیں مبارک تمہاری سائنس اور ٹیکنالوجی تمہیں مبارک تمہاری ترقی تمہیں مبارک تمہاری بے حیائی اور بے شرمی تمہیں مبارک نبی نے جو کہا نبی نے جہاں رکھا نبی نے جیسا رکھا ہمیں وہ زندگی محبوب ہے بل ان سلاتی ونوسو کی ومماتی للہ رب العالمی آج کانوینٹ کالج اور یونیورسٹیوں کے دسے ہوئے لوگ اسلام کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں بھائی زکات کا بورڈ قائم کیا جائے قربانی بجائے قربانی کے رقم کو جمع کیا جائے اور اتنے لوگ حج کو جانے کے بجائے کیا فائدہ دوڑتے ہیں چلاتے ہیں لبیک اللہم لبیک وہ رقم کو جمع کی جائے یہ مسلمان نہیں مسلمان یہ عقل کا پجاری ہے یہ نفس کا پجاری ہے یہ اسلام اور قرآن کو بدلنا چاہتا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں یہ قرآن کو بدلنے والے لوگ ہیں یہ اسلام کو بدلنے والے یہ نبی کے طور طریقوں کو بدلنے والے اب اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی سلوی قرعت میں جہری قرات میں یہ حکمت ہے پھر پوچھیں گے فجر میں دو رکعت کیوں ہیں ظہر میں چار رکعت کیوں ہیں مغرب میں تین رکعت کیوں ہے اس سے پہلے سنت کیوں نہیں اس کے بعد سنت کیوں نہیں یہ کیوں وہ ہے جس کا کوئی بریک نہیں ہے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں دین کو عقل کے ذریعے سے نہ سمجھو اتباع اور بڑوں کی ماننا قرآن کی ماننا حدیث کی ماننا اللہ کی ماننا اللہ کے نبی کی ماننا اس کے ذریعے سے تم قرآن و حدیث کو سمجھو اور دین کو سمجھو اخل کو نہ لاؤ دیکھو یہ جو پیر میں ہم سات ڈالتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اونی کپڑے کے ہوتے ہیں ایک کاٹن کے ہوتے ہیں اور ایک لیدر کے ہوتے ہیں اور جو لیدر کے ہوتے ہیں یا ریگزین کے ہوتے ہیں ان کو خفین اور موزہ کہتے ہیں ان کے احکامات حدیث پاک کے اندر مستقل طور پر آئے ہیں اگر آدمی مقیم ہے یعنی اپنے علاقے میں ہے تو چوبیس گھنٹے تک اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے پاکی کی حالت میں اس نے ڈالا وضو کے اندر وہ صرف مسا کرے گا موزے نکال کر خفین نکال کر وہ پیر نہیں دھوئے گا مسا کرے گا اور اگر مسافر ہے شریف مسافر ہے تین دن اور تین رات تک وہ اس پر مسا کرے گا آدمی جب ساکس پہن کر چلتا ہے گندگی کہاں لگتی ہے نیچے لگتی ہے وہ اوپر لگتی ہے گندگی تلوے میں نہ لگتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اگر دین ہمارے عقل کے مشوروں پر ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تلووں میں مسا کرو جبکہ حدیث میں حکم ہے کہ اوپر مسا کرو عقل کیا کہتی ہے گندگی نیچے لگتی ہے اور نیچے مسا کرنا چاہیے لیکن آقا نے فرمایا کہ مسا اوپر کرو عقل پر نہیں رکھا گیا عقل کا استعمال مت کرو دین کے بارے میں کہا گیا جان دو تو جان دے دو مال دو تو دے دو ملک دو دو دے دو یہ نہیں بھی اسلام کے اندر یہ قتل و غارت گیری کہاں سے آ گئی اور جن لوگوں نے کیا ان کا انجام کیا ہوا دیکھ نہیں رہے افغانستان کے اندر طالبان کا انجام کیا ہوا ملک سے ہاتھ دھو بیٹھے حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے سلطنت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور دنیا کے اندر ان کا کوئی مقام نہیں ان کا کوئی سکہ نہیں ان کی کوئی وقت نہیں اور ان کا کوئی کارخانہ نہیں مارو پیٹو بمباری کرو ڈرون تیارہ لاؤ یہی تو انجام ہے یہ مسلمان کی سوچ ہے الیاز باللہ مسلمان ایمان سے تیرا رشتہ وابستہ رہے گا اسلام سے تیرا رشتہ وابستہ رہے گا اللہ سے اللہ کے نبی سے اللہ کی کتاب سے تیرا رشتہ وابستہ رہے گا تو مرے تو بھی کامیاب تو مارے تو بھی کامیاب جو قاتل فی سبیل اللہ وہ یقتلون نہیں کہا گیا کہ قتل کرے بھی تو کامیاب حضرت نو علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کن کو نہیں ستایا گیا کیا ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کر ناکام ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکالے جا کر ناکام ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی چھری پر بیٹے کے گلے پر چھری چلا کر ناکام ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو تنہ تنہا مکے کی وادی جہاں جینے کے کوئی آسار نہیں چھوڑ کر ناکام ہو گئے تاریخ کی سرزمین کے اندر میرے آقا میرے مولا کائنات کے سردار کیا پک کر ناکام ہو گئے مکے کو چھوڑ کر ناکام ہو گئے کیا حکومت کا ملنا کامیابی کی دلیل ہے کیا مال کا ملنا کامیابی کی دلیل ہے کیا دولت کا ملنا کامیابی کی دلیل ہے میرے آقا کے پیٹ پر پتھر نہیں لگے تھے کیا میرے آقا کو بے سرو سامانی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا میرے آقا کیا حد کے میدان کے اندر دندان مبارک شہید نہیں ہوا ایمان ہے غریبی میں بھی کامیاب امیری میں بھی کامیاب حاکمیت میں بھی کامیاب محکومیت میں بھی کامیاب مارتا ہے کامیاب مرتا ہے کامیاب ملک میں رہتا ہے کامیاب ملک سے نکالا جاتا ہے کامیاب کھا کر سیر ہو کر لک الحمد والا کا شکر کہتا ہے کامیاب اور فقر فاقے سے پیٹ پر پتھر باندھ کر سبر کے زینے پر سبر کی سیڑھی پر چلتا ہے تو تو کامیاب تیری کامیابی زمین کے ملنے سے نہیں زمین تو نمرود کو بھی ملی تھی زمین تو فرعون کو بھی ملی تھی تیری کامیابی حکومت کے عہدوں میں نہیں حکومت فرعون کے قدموں تلے تھی تیری کامیابی مال کے ملنے میں نہیں قارون کو مال ملا تھا ایمان ملا ہر حالت میں تو کامیاب ہے اور ایمان نہ ملا سات زمین سات آسمان کا مالک ہو کر بھی تو ناکام ہے عقل نہ دوڑا نہ دوڑا اور دنیا کے کہنے پر کان نہ دھر کہ یہ لوگ ناکام ہو رہے جہاد کرنے والے اللہ کا نام لینے والے وقت کے فرون کو للکارنے والے وقت کے دجال کو للکارنے والے یہ کامیابی اور ناکامی کا یہ معیار نہیں ہے کیا تو نہیں دیکھتا دنیا کے چپے چپے کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیے گئے بکرا کاٹا گیا بیل کاٹا گیا دمبا کاٹا گیا اونٹ کاٹا گیا یہ قربانی تیرے جذبے کو بڑھاتی ہے کہ اللہ کے نام پر جو لوگ کٹتے ہیں جو جانور کٹتے ہیں مجھے بتا کہ گزشتہ سال کسی نے دو جانور دیے ہو اور اس سال اس نے ایک جانور دے دیا ہو ہر ایک یہی کہتا ہے کہ میں گزشتہ سال گائے دیا تھا اس مرتبہ چھ بکرے دے رہا ہوں گزشتہ سال چھ بکرے دیا تھا اس مرتبہ دو دو دے رہا ہوں گزشتہ مرتبہ دو جانور دیا تھا قربانی کے جانوروں کی تعداد بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے آج سے دس سال پہلے بنگلور کے اندر کتنے جانور ذبح ہوتے تھے اور کتنے جانور قربان ہوتے تھے اور آج کتنے ہو رہے ہیں اللہ کے راستے میں مرنے مٹنے والے گھٹتے نہیں بڑھتے طالبان گھٹا بڑا اللہ کے راستے میں مرنے والے اللہ کے راستے میں جانے شہادت کرنے والے مرے گھٹے آج کس کے نام کا سکہ ہے اور کس کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی برباد کر رہا ہے اخل کے پجاری نفس کے پجاری مال کے پجاری دولت کے پجاری یہ قربانی تجھے سبق دیتی ہے کہ سب چیز کو قربان کر کر تو اللہ کا ہو جا ولی اللہ عزا ولی رسول ہی ولی مبین ولا المنافقین لا یعلمون عزت اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے ہے عزت مال میں نہیں عزت دولت میں نہیں عزت بیوی کے بغل میں نہیں عزت اولاد کے سائے میں نہیں عزت بنگلوں میں نہیں عزت کوٹھیوں میں نہیں عزت اللہ کے راستے میں ہے اور مر رہا ہے مسلمان مال مال مال مال دولت کس کا مال کس کے ساتھ کام آیا یہ جو قبرستان ہے اس میں کوئی تیرا عزیز تو دفن ہوگا باپ ہوگا بیٹا ہوگا بھائی ہوگا بہن ہوگی دادی ہوگی کوئی تو ہوگا جہاں قبر کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھ کتنا مال تو لے کر آیا کتنی دولت تو لے کر آیا کتنا پیسہ تو لے کر آیا ذرا پوچھ تو صحیح کون لے کر گیا کون کوٹھی لے کر گیا کون بنگلہ لے کر گیا کون بین بیلنس لے کر گیا کیا مل گیا تجھے ملا تجھے کس کو مال نے نپا دیا کس کو دولت نے نپا دیا سب کچھ دیکھ رہا ہے صبح کا کروڑ پتی دوپہر میں جنازہ آ رہا ہے دوپہر کا ارب پتی اثر میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے وزیر منسٹر دنیا کا مالک روڈ کے اندر کتے کی لاش کی طرح ہائی وے کے اندر جسم کے ٹکڑے بکھر رہے ہمیشہ رہ جائے گا ہمیشہ اس مال کے ساتھ تو چپکا رہے گا اللہ کو متقاصر حتہ زرتم تم اللہ نے فرمایا اس مال کی حوث میں یہ مال کو زیادہ کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر رکھا ہے ہاں ہاں جب تم آؤ گے میری قبر میں آؤ گے قبرستان میں مٹی چٹے گی تو پتا لگے گا مال نے کیا کیا بیوی نے کیا کیا اولاد نے کیا کیا دولت نے کیا کیا حکومت نے کیا کیا سلطنت نے کیا کیا کیا کیا بتاؤ تو صحیح فخصفنا بھی ہی وبیداری ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قارون کے پاس اتنا خزانہ ظالم تیرے پاس کیا ہوگا حلال نہیں حرام نہیں قرض لے کر ڈبو لیتا ہے رشوت کا کھا لیتا ہے چٹ پنڈ لے لیتا ہے اغیار کی زمین ہزم کر لیتا ہے چہرے پر داڑھی ہے پیشانی پر نماز کا گھٹا ہے خاندان وہ ہے ہمارے خاندان میں اولیاء آتے تھے ہمارے خاندان میں بزرگ آتے تھے اور چار سو بیسی سے باز نہیں آتا کوئی چیز کام نہیں آئے گی ایک بالی زمین اگر کوئی دنیا میں کسی کی دبائے گا قیامت کے دن سات زمین نیچے تک وہ زمین اس کے کاندے پر ڈالی جائے گی کسی کا مان لے گا کسی کا حق دبائے گا ایک قدم قیامت کے دن نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا اللہ کہے گے کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اس کا حساب دو امیر صاحب یہ ویڈیوگرافی جو تم نے کی یہ بفے سسٹم کے اندر کتے اور سوروں کی طرح نچلا نچلا کر لڑکیوں کو گھما کر تم نے کھانا کھلایا قیامت کے دن ایک قدم آگے نہیں ہوگا ایک قدم پیچھے نہیں ہوگا ایک ایک دانے کا حساب دینا پڑے گا جوانی نہیں ڈھل رہی ہے آنکھ کی بینائی کمزور نہیں ہو رہی ہے پیروں کی طاقت کمزور نہیں ہو رہی ہے کیا بال سفیدی کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں بالوں کو کالا کزاب لگانے سے تیری جوانی واپس آ جائے گی حکیم کا معجون کھانے سے تیری عمر کم ہو جائے گی یا یوہل انسان ماں غر کا بھی رب کل کریم الدی خلق کا پسبا کیا کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھ رکھا ہے کامتا ہے من عئی خلقا خلا کا مین نتفا قل کا یاد کر اپنی پیدائش کو یاد کر ماں کے حیث کے خون کو چاٹ کر دنیا میں آیا کون تھا تیری آنکھوں میں بسارت دینے والا کون تھا تیرے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت پیدا کرنے والا کون تھا تیرے پیروں میں چلنے کی طاقت پیدا کرنے والا اور تو کر فرون بنا بیٹا نماز ہے کہاں ہے تو کتنا کو قرآن پڑھنا آتا ہے قرآن پڑھنا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں اور جو مسلمان جس معاملے کے اندر مشغول ہے اتنا ایک اس کے لیے ضروری ہے جیسے تاجر ہے تاجر کے لیے تجارت کے حدود کو جاننا ضروری ہے کہ تجارت کہاں تک حلال ہے کہاں تک حرام ہے زبان کیسی استعمال کرے معاملات کیسے کرے قصاب ہے گوشت کا بیپاری گوشت کے بارے میں علوم شریعت سے واقفیت ضروری ہے کپڑوں کا بیپاری ہے کپڑوں کے تعلق سے جانکاری ضروری ہے ملازم ہے ملازمت کے بارے میں شریعت کے اصول کیا ہیں یہ جاننا ضروری ہے قربانی یہ آج کی نہیں سیدنا ابراہیم اللہ نبینا علیہ سلاط وسلام سلام آ کر دنیا میں کتنے ہزار سال تب سے چل رہی ہے قربانی آج پوچھتا ہے ایک آدمی پہلی قربانی کر رہا ہوں حضور کے نام سے کرنا کہ اللہ کے نام سے کرنا مسلمان ہو کر فائدہ کیا ہے میں نہیں کہتا کہ علماء سے نہیں پوچھنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی سواری لینے کے بعد یہ پوچھے کہ اس گاڑی کو روڈ پر چلائیں یا پانی پر چلائیں تو جتنا یہ سوال مزہ کا خیز ہے پھٹا آمیز ہے اس سے بھولا سوال یہ ہے کمی نے دنیا میں قربانی آ کر کتنے سال لوگ پوچھتے ہیں پہلی قربانی ماں کے نام پر دوسری قربانی باپ کے نام پر حضور کے نام پر یہ کس نے بتایا قربانی دینے والے کو قربانی کی حد تک علوم شریعت کی واقفیت فرض آئین ہے کلمے کا پڑھنا کلمے کا جاننا جیسے ضروری نماز نمازی کے لیے نماز کے مسائل جاننا ضروری ہے داڑھی رکھنے والے کے لیے داڑھی کے مسائل جاننا ضروری ہے شادی شدہ کے لیے بیوی کے احکامات جاننا ضروری ہے اولاد جلنے والے کے لیے اولاد کے حقوق جاننا ضروری ہے گھر بنانے والے کے لیے گھر کے شرعی احکامات جاننا ضروری ہے یہ نہیں کہ مولوی کے ذمہ رکھ دیا باپ مرے تو تو پڑا اماں مرے تو تو پڑا اولاد مرے تو تو پڑا میرا جنازہ نکلے تو تو پڑا یہ کام نہیں چلے گا یہ کام نہیں چلے گا اتنی اتنا علم ضروری جس معاملے کے اندر آپ ملوث ہیں سفر میں جا رہے ہیں کتنے میل پر آپ مسافر ہوتے ہیں مسافر کے احکامات کیا ہیں کن نمازوں کو قصر کرنی چاہیے کن نمازوں کو قصر کرنی نہیں چاہیے ٹرین میں نماز کیسی پڑھنی چاہیے ہوائی جہاز میں نماز کیسی پڑھنی چاہیے جو چیز میں آپ ملوث ہیں طلب العلمی فریضہ کل مسلم ہاں ہزاروں لاکھوں جزیات کے چاند میں آبادی ہو جائے مریخ میں ہو جائے اور الگ الگ چیز یہ عالم کی ذمہ داری لیکن جو مسلمان جس معاملے کے اندر ملوث ہے جوتے کا بیپاری ہے تو جوتے کے بیپار کا علم اس کے لیے ضروری ہے داڑھی یہ نہیں کہ جانور کی طرح یہودیوں کی طرح ایک مٹھی سے آگے بڑھا دیا اور داڑھی ایک مٹھی سے کم فلموں میں کام کرنے والے زانیوں کی طرح رکھ لیا داڑھی رکھا تو داڑھی کا ہی ضروری یہ اہل خبیز کی طرح انگریز کے اولاد کی طرح اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا تباہ کر دیا برباد کر دیا ایک صاحب کہنے لگے اب جیسے مساجد کے اندر اعلان آتا ہے چرم قربانی کا کہ بھائی قربانی کا چرب اور چمڑا بیت المال کو دو فلاں مدرسے کو دو یہ اہل خبیص آئندہ ایک زمانہ آئے گا کہ جھولی لے کر آئیں گے اور جوڑی کا دوپٹہ لے کر آئیں گے کہ کپورے ہمیں عنایت کرو ہم حرام کی زندگی کھا جی رہے ہیں حرام کے کپورے کھا کر اپنی عبادت برباد کریں گے حدیث میں صاف ہے حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں لیکن خدا کی لانت اور خدا کی فٹکار جو ان لوگوں پر پڑی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کمینو میری عزت و جلالت کی قسم کہ میں تمہیں حرام نہ کھلاؤں تو میرا بھی نام نہیں ہوگا اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ کپورے حلال ہے جبکہ کپورے حدیث کے اعتبار سے حرام ہے اللہ کے راستے سے جو ہٹتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حرام کا کھلاتے ہیں حرام کے بچے پیدا کرواتے ہیں نماز پڑھوا کر جوتے لے کر اس کے منہ پر مارتے ہیں پوری دنیا کہتی ہے حدیث کہتی ہے علماء کہتے ہیں چھوٹے جانور میں ایک آدمی کی طرف سے ایک حصہ بڑے جانور میں سات آدمیوں کی طرف سے قربانی اون سات آدمی اور گائے بیل بھینس سات آدمی یہ کہتے ہیں ایک مرغی پورے گھرانے کی طرف سے کافی کہا کہ خدا مرو مرو حرامیوں مرو مرغی کی قربانی نہیں ہو سکتی انڈے کی قربانی نہیں ہو سکتی اللہ نے کہا پوری دنیا میرے خلیل کی یادگار کو زندہ کرے گی اے ملون تو انگریز کے فارم کی مرغئی کی یادگار کو تو زندہ کرے گا کپورے کھا کھا کر مرے گا حرام کھا کھا کر مرے گا ایک لکما حرام کھائے گا چالیس دنوں کی تیری دعا کو تیرے منہ پر مار دیا جائے گا کپورا کھانے والی قوم اللہ نے ان کو بنا دیا جو اللہ کے راستے سے ہٹتے ہیں نبی کے راستے سے ہٹتے ہیں آج یہ کپورے کھائیں گے اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے چوہے کی مینگنی حلال ہے گھوس کی مینگنی حلال ہے پلا جانور کا پاخانہ حلال ہے حیض حلال ہے نفاس حلال ہے ایک وقت آئے گا اللہ ان کو اتنا ذلیل کرے گا کہ گھروں میں آ کر عورتوں کے حیض کی بیک مانگیں گے کہ اللہ نے ہمیں حدیث میں نہیں آتا کہ ایک یہودی جا رہا ہوتا ہے اور مسلمان کو دیکھ کر پتھر کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور مسلمان جب جاتا ہے تو پتھر چیخ کر کہتا ہے ارے بھائی کہاں جا رہا ہے اس پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے تو نیزا نکالتا ہے تلوار نکالتا ہے چوری نکالتا ہے اور اس پتھر کے پیچھے جا کر اس یہودی کا گلا کاٹ دیتا ہے ان کی موت آئے گی یہ تباہ ہوں گے یہ برباد ہوں گے میرے اللہ نے کہا فیقون دین ہو للہ وائٹ ہاؤس کے اوپر کلیم طیبہ کا پرچم لہرائے گا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کلمہ میں طیبہ کا پرچم لہرائے گا ہوائی جہاز ٹیک آف ہوگی کوئی انڈی نظر نہیں آئے گی ایک مولوی امامے کے ساتھ ہاتھ میں بخاری لے کر ہاتھ میں مصنون بظاہر کی کتاب لے کر آئے گا پڑھو سبحان الدی سخر الزا ونا کن نہ لہو مکر اب رنڈی اب اے ہوسٹس نہیں آئے گی اب تمہارے دل کو نہیں بہلائے گی اب شراب نہیں پیش کی جائے گی فیقون الدین کل ای ایسے وقت میں جب انگریز نہیں رہے گا یہ انگریز کی ناجائز اولاد کہاں رہے گی ان کو دکانوں سے نکال دیا جائے گا ان کو محلوں سے نکال دیا جائے گا ان کو کاروبار کا بے کاٹ کر دیا جائے گا اب اپنے اکابر کی کتابوں کا سہارا لیں گے کہیں گے حیث پاک ہے نفاس کا خون پاک ہے چوبے کی مینگنیاں پاک ہیں گھوس کا پاخانہ پاک ہے ہمارے گھروں میں آ کر بھی مانگیں گے اللہ کے نام پر چوبے کی مینگنیاں دے دو حیث کا پیپر دے دو نیپکین دے دو ہم نہیں کھا کر اللہ کے قسم یہ تباہ اور زلیل ہونے والی قوم ہے انہوں نے اولیاء کی بے حرمتی کی اور لکھ کر رکھ لو مسلمانوں لکھ کر رکھ لو کوئی شان پتی کرنے کی ضرورت نہیں جس دن تم نے اپنے اولیاء کی بے حرمتی کی اپنے اکابرین کا مذاق اڑایا سنتوں کی تحقیر کی یہ یہی نوبت تمہاری ہونے والی ہے وہ ان تطول یس تبدیل اومن غیر سم ملا یقون اگر تم نہیں چلو گے سنت کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ تمہیں کھاڑ کر رکھ دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ برباد کر کے رکھ دے گا اور دوسری قوم کو لائے گا کہاں بھاگتے ہو دنیا کی طرف کہاں بھاگتے ہو مال کی طرف کہاں بھاگتے ہو کارخانوں کی طرف ڈالر کی طرف ریال کی طرف آؤ آؤ یہ قرآن تمہیں مال دے گا یہ قرآن تمہیں دولت دے گا یہ اسلام تمہیں مالا مال کرے گا اللہ کی قسم یہ آئی کی پالیسی تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گی فکسڈ ڈپازٹ کا کام تمہیں غارت کر کے رکھ دے گا دنیا کا سوری نظام تمہیں تباہ برباد کر کے رکھ دے گا دنیا کی ڈیڑھی حکومت کا نظام نہیں دیکھ رہے ہو زمین کا گھپلا آدر سوسائٹی کا گھپلا نقلی سیمنٹ کا گھپلا بلڈنگ گری اور ایک سو افراد چلے گئے بمباری ہوتی ہے تو سات مرتا ہے آدمی دس مرتا ہے آدمی فائرنگ ہوتی ہے اور نقلی سمٹ بنا کر پانچ افٹر کی بلڈنگ بنی گئی اور سو آدمی مر گئے اور یہ من پسند ہے ایسی کتنی بلڈنگوں کو انہوں نے تعمیر نہیں کیا ہوگا جنہوں نے شہیدوں کی بیواؤں کی حرمت کا عصمت کا آبرو کا اور ان کے حق کا گھپنا کیا یہ امن پسند ہے اور جنہوں نے گاندھی جی کو ہم کیا کہتے ہیں نہیں کہتے وہ الگ بات ہے لیکن ہندوستان تو کیسا ہے کہ گاندھی مہا آتما تھا آر ایس ایس والے نے نہیں کہا کہ گاندھی سے دہشت گردی کا جنم ہوا کانگریس کے بارے میں نہیں کہا کہ سونیا ہی نے اپنے ساس کو مروایا تھا کیا ثابت نہیں ہوا کہ جتنے بم دھماکے ہوئے ان تمام کے اندر ہندو آتکوادی کا ہاتھ ہے یہ سب کیا دہشت گردی کے کھلے نمونے نہیں اور آج مسلمان جہاد کا نام لے اسامہ کا نام لے ملا عمر کا نام نہیں صاحب بھیڑوں کے ساتھ مل کر چلو کافروں کے ساتھ مل کر چلو اللہ کی قسم ان کا پیشاب بھی پی لے گا عزت نہیں ملے گی عزت اگر ملنی ہے نبی کے قدموں میں ملنی ہے آ میں تجھے بتاتا ہوں مال کہاں سے ملے گا دولت کہاں سے ملے گی روپیہ کہاں سے ملے گا پیسہ کہاں سے ملے گا یقین تو بنا اللہ کی ذات پر پہلے اللہ کی ذات کا کلمہ تو پڑھ لے لا الہ الا اللہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں لا کی تلوار سے دولت کا گلا کاٹ دے لا کی تلوار سے عورت کی محبت کا گلا کاٹ دے لا کی تلوار سے اولاد کی محبت کا گلا کاٹ دے لا کی تلوار سے دنیا کی محبت کا گلا کاٹ دے پہلے لا کی تلوار کا استعمال کر تجھے جو روبی ہونا بچے بھی ہونا کارخانہ بھی ہونا جیب بھر کر پیسہ بھی ہونا بینک بیلنس ڈکار دینے کی حد تک بھی ہونا اور جنت بھی ملے بلال کی طرح پٹنا نہیں چاہتا خباب بھی اپنے کی طرح پیٹ کو کرنا نہیں چاہتا سنیا اور زنیرا کی طرح جامع شہادت پسند نہیں اور تجھے جنت بھی چاہیے تو کرنا پڑے گا کچھ تو کرنا پڑے گا آخر دنیا پانے کے لیے کڑا کے دودھ کے اندر ویوپار کرتا نہیں کرتا سفر کرتا نہیں کرتا کوئی ٹرین خالی ہے کوئی ہوائی جہاز خالی ہے کوئی بس خالی ہے یہ کہاں جا رہے ہیں لوگ دین کا جھنڈا بلند کرنے یا دنیا پانے <coughs> دنیا کے لیے مر رہے ہیں کچھ نہیں ملے گا جتنا تیری ماں کے پیٹ میں لکھا ہوا ہے ایک رائی کے دانے کے برابر نہ زیادہ ملے گا نہ کم ملے گا میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا نا دستے غیب یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رزق کا دروازہ تیرے گھر میں تیرے حق میں کھول دیا جائے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا تھا کہ دست غیب کی کوئی شرع حیثیت نہیں ہے مسلمان اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے پھر بھی حضرت سے پوچھا گیا حضرت یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں آج خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کے نام پر لنگر کیوں لٹایا جاتا ہے آج نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے اندر ہزاروں فقیر کیوں اپنی بھوک مٹاتے ہیں کیا ہے یہ کہاں سے آتا تھا پیسہ کون سے ٹاٹا برلا ریلائنس کمپنی کے مالک تھے یہ کون سے حکومت کے خزانوں کے مالک تھے یہ وہ تھے جن کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے تھے یہ وہ تھے جن کی کوئی پراپرٹی کوئی کوٹھی نہیں تھی یہ وہ تھے جنہوں نے دولت کو پیشاب کے قطرے سے گری ہوئی حیثیت سے بڑھ کر نہیں دیکھا ہزاروں لوگ کھاتے تھے دنیا کے لوگ ان کے قدموں پر پڑے رہتے تھے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت نے فرمایا ان اولیاء کرام کے پاس تین خاصیتیں تھیں میں دوہرا رہا ہوں پہلی خاصیت کبھی مال کو اپنا نہیں سمجھا مال اپنا ہے ہی نہیں ارے جب ماں کے پیٹ سے آئے تھے مال لے کر آئے تھے دولت لے کر آئے تھے بینک بیلنس لے کر آئے تھے جو کچھ دیا اللہ نے دیا اب جب میری چیز نہیں ہے آپ آئے باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں کسی کی ٹو ویلر کسی کی فور ویلر کوئی آ کر مجھے اطلاع دے ایک ٹو ویلر سے پیٹرول چرا لیا گیا میرے کان پر جو نہیں رہے گی جی۔ اس لیے کہ نہ ٹو ویلر میری ہے نہ اسکوٹر میری ہے نہ اس میں ڈلا ہوا پیٹرول میرا ہے نہ پیٹرول کے روپئے میرے ہیں کوئی غم نہیں مجھے بہت اونچی بات کہی کہ جو مال ہمارے پاس ہے اسے اللہ کی امانت سمجھا جائے تو آنے پر خوشی نہیں ہوگی آپ نے سترہ اختر کی بلڈنگ بنا لی چالیس ایکڑ زمین لے لی مجھے کیا ہے کیونکہ مال میرا نہیں تو اسی طریقے سے اپنے مال کو کوئی اللہ کی امانت سمجھے تو آنے پر فخر پیدا ہوگا تکبر پیدا ہوگا نہ گھمنڈ پیدا ہوگا اس لیے کہ اللہ کی امانت ہے اور اگر مال چلا دی جائے آج چہرہ ابوسن کم تریرا بنا ہوا ہے سوجا ہوا ہے جھرلیاں ہیں جہنمی چہرہ کیا صاحب مقدمہ ہار گئے زمین چلی گئی مال کو اللہ کا سمجھتے امانت سمجھتے نہ آنے پر خوشی ہوتی نہ جانے پر غم ہوتا آج ہر کوئی اپنا تو اپنا پرایا مال بھی اپنا سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے ہر کوئی دوسرے کے جیب پر پیٹ پر زمین پر پراپرٹی پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہے مرا کہاں سے امن ہوگا کہاں سے دستے غیب خود فقیری کی زندگی گزارے گا اور دوسری چیز ایسار یعنی اپنی ضرورت کو بالائے تاخ رکھ کر سامنے والے کی ضرورت کو پورا کرنا روٹی ایک ہے بھوکے دو ہیں سامنے والے کے پیٹ کے اندر روٹی داخل کر دینا اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا یہ عیسار ہے ایسا نہیں ہو سکتا خود کا پیٹ بھرا ہوا ہو ایک مہینے کی روٹیاں رکھی ہوئی ہوں اگلے جنم کا اگلے جنم کی روٹیاں رکھنے کی فکر کریں گے اگلے سو سال کے مال و دولت کو جمع کرنے کی فکر کریں گے پہلا معاملہ تھا مال کو اپنا نہیں سمجھنا اپنے مال کو بھی اب یہ ہے کہ جہاں نگاہ پڑی وہ مال ہمارا پہلی خاصیت اور دوسری خاصیت تھی کیفیت تھی خصوصیت تھی کہ دوسرے کی ضرورت کو اہمیت دینا مدین طیبہ کا وہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے گھر کے اندر سری آئی سرے کا گوشت انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی میرا گھر والا زیادہ مستحق ہے انہوں نے یہ سمجھا میرا پڑوس زیادہ مستحق ہے انہوں نے یہ سمجھا وہ گھر والا زیادہ مستحق ہے فرماتے ہیں کہ شام میں وہ سری گھوم پھرا کر پھر اسی گھر میں آ گئی جس گھر کے اندر وہاں سے نکلی تھی اب ایسا نہیں سامنے والے کا مال کیسے ہڑپوں اسے زلیل کیسے کروں پیشانی پر نماز کا گھٹا ہے یہ سکہ چلا کر سامنے والے کو کیسے بے وقوف بناؤں داڑھی دکھا کر جھوٹی قسم کھا کر اس کی زمین کیسے ہڑپوں بہن باپ کے مرنے کے بعد پراپرٹی میں حصہ مانگنے کے لیے آئی بھیڑوں چماروں کے معاشرے میں رہتا تھا کافروں کی سوسائٹی میں رہتا تھا کافروں کے یہاں لڑکیوں کو باپ کے مرنے کے بعد حصہ نہیں ہے تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی میرے ابا نے تیری شادی کر دی جوڑے میں دے دیا جہیز میں دے دیا اور اتنے لاکھ خرچ ہو گئے یہ مسلمان زبان نہیں استعمال کر رہا قرآن نے کہا سورہ نساء کے اندر یہ لوگ بہن کا حق نہیں اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو داخل کر رہے ہیں اور جھبا ماشاء اللہ تکنے سے نیچے ہے اور امانا پونے دو کلو کا ہے داڑھی یہودیوں کی داڑھی کو شرمائے بہن کا مال کھائے ہوئے ہے قرآن نے کہا یہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو داخل کر رہے ہیں جہنم کا لہو اور پیپ کو داخل کر رہے ہیں جنگ موتا کے اندر صحابی شہید ہو رہے ہیں پیاسے پانی کو پیش کیا گیا کہا کہ یہ محتاج ہیں ان کو دیا گیا وہ محتاج ہیں ان کو دیا گیا اگلے صحابی تک پانی پاس ہونے تک پہلے صحابی شہید اگلے صحابی تک پانی پاس ہونے تک اس سے پہلے والے شہید سب پر جاتے ہیں سب شہید ہو جاتے ہیں پانی باقی رہ جاتا ہے یا سب کا خون پی لیا جائے گا اور مال کو بھی ڈکار دے دیا جائے گا حرام خور کا ولیمہ ہے خور کی گیارہویں ہیں عقل دوڑاتا ہے حضرت سنت ہے دعوت قبول کرنا کتے کا پاخانہ رکھے گا کھا لے گا سور کے کباب بنا کر دے گا دعوت قبول کرنا سنت کھا لے گا دعوت سنت ہے اور کوئی ذرا سی اس کی ماں کی شان میں گستاخی کر دے اور بیوی کی شان میں گستاخی کر دے ساری زندگی بات چیت کو حرام کر لیتا ہے اللہ کو ناراض کرنا نبی کو ناراض کرنا یہ چھٹکیوں کا کام ہے لیکن جورو کو ناراض نہیں کر سکتا اولاد کو ناراض نہیں کر سکتا پڑوس کے مکانات ہوتے ہیں ایک سہن دو چار مکانات اپارٹمنٹ ہوتے ہیں ذرا بچہ اوپر منزل والا نیچے منزل والا ہمارے گھر میں آ جائے ہمارے قیمتی صوفے پر پیشاب کر دے گندگی کر دے آپ نے ڈانٹ دیا آپ نے مار دیا بلا وجہ نہیں مارا سوفے کو گندا کر دیا تھا جانی ماس کو گندا کر دیا تھا دیکھو باپ کا رویہ کیا ہوتا ہے ماں کا رویہ کیا ہوتا ہے میرے بیٹے کو مارا میرے لال کو مارا میرے جگر کے ٹکڑے کو مارا اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو قتل کر دے ایک انگریز کو اس مسجد سے نکال دیا گیا نہیں نہیں نہیں وہ مسلک چھوڑ کو بات کر لیتے ہیں کل تیری اماں کی آپ رو لوٹے تیری جورو کو اٹھا کر لے جائے تو یہ کہے گا میری جورو کی بات کو چھوڑ کر میں دوستی رکھوں گا اولیاء کی توہین علماء دیوان کی توہین اکابرین کی توہین علم کی توہین میرا بزنس کا معاملہ میرا ذاتی معاملہ میرا پڑوس کا ہر ایک کتا دنیا کی ہڈی پر ٹوٹ پڑنے والا ہے یہاں امتحان ہے دین کا کہنا آسان ہے میں مجاہد ہوں میں غازی ہوں لوگ فون میں پوچھتے ہیں حضرت آپ نے ترغیب تو دلا دی جانے کا راستہ کیا کم وقت اس نفس سے تو جہاد کر کے بتا یہ انگریزی کتوں پیڑوں کو مار کر دکھا امریکہ کو مارنا بات کی بات ہے آج علماء کی توہین حدیث کی توہین قرآن کی توہین ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی توہین خواجہ اجمیری کو خواجہ کے معنی ہجڑا کہہ کر اس کو مار کر دکھا مچھر کو مار کھٹمل کو مار ہاتھی کو بعد میں ماریں گے نہیں میرا پرسنل معاملہ ہے میری ذاتی دوستی ہے میرا بزنس کا معاملہ ہے تیری اما کی عزت لوٹے لنگا اٹھائے تیری جورو کی آنکھ مارے کیا تب بھی پرسنل معاملہ رہے گا اپنی ضرورت کے مقابلے میں سامنے والے کی ضرورت ہم دین میں اس کا خیال نہیں رکھا دنیا میں کیا خیال رکھیں گے اور تیسری چیز حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک گھر میں ایک صحابی مہمان بن کر جاتے ہیں کھانا ایک کا ہوتا ہے دو ہوتے ہیں بیوی مشورہ دیتی ہے چراغ کو میں بجا دوں گی کھانے کی آواز کر لینا تاکہ یہ مہمان صحابی یہ سمجھے کہ میزبان کے پیٹ میں کھانا جا رہا ہے مہمان میزبان کے پیٹ میں کھانا اتارنا چاہتا ہے میزبان مہمان کے پیٹ میں کھانا اتارنا چاہتا ہے دیکھو آج ایک بہت بڑا عذاب مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے یہ پیٹ کا عذاب ہے پہلے چھوٹے بچے ہوتے تھے یہ مسلمانوں کی بیکریوں کے اندر زیرے کا ایک جو ہے بسکٹ کی کاڑی ہوتی تھی بچہ صبح میں لیتا شام تک ختم نہیں ہوتا تھا خبیص کے بچے پیدا ہو رہے خبیص کے بچے آدھی آدھی دیکھ کھا لیتے ہیں ایک مسلمان کہتا ہے شرط کر لو جی بیس روٹیاں کھا کو بتا دوں پانچ کچھ کے کھا کو ہوں مقابلہ سنت میں ہوگا کمی نے حرامی نبی نے تو پیٹ سے بڑھ کر پوری زندگی میں نہیں کھایا ہاں فلی تناف دنیا کے کتے اگر مقابلہ کرنا ہو گلی کے سور سے گلی کے ہاتھی سے گلی کے کتے سے کھانے میں مقابلہ ولیمہ کرنے والا پانچ سو کی دعوت دیتا ہے سات سو کا کھانا بڑھاتا ہے چار سو پر سب کا کھانا ختم کتے کتے کھائی جیسا کھاتے ہیں اولاد کو ماں ٹھوس ٹھوس کر کھلاتی ہے جہاں داڑھی میں سنت تصویر میں سنت نماز میں سنت قرآن میں سنت ولیمے میں سنت امیر و حرام خوروں کے دعوت قبول کرنے میں سنت یہ پاپی کتے کے پیٹ کے بھرنے میں سنت ہے نویلے بیوی سے ملنے کا طریقہ بتایا نبی نے استنجا کے ڈھیلا لینے کا طریقہ بتایا نبی نے بیت الخلا آپ دس لینے کا طریقہ بتایا اس نبی نے کھانے کا طریقہ نہیں بتایا آزادی دے دی کتوں کی طرح کھاؤ سوروں کی طرح چڑھو اتنی بڑی پگڑی اتنا لمبا جھپا کتے سور کی طرح کھا رہا کہاں سے برکت ہوگی آمیر کے پاس جاتا حضرت کتنا کماؤں برکت نہیں یہ جہنم کا پیٹ جو پال رکھا ہے ایک کھانا ختم نہیں ہوتا دوسرا کھانا شروع اولاد کو تباہ برباد کر کے رکھا ہے یہ کل جہاد کو جائیں گے پتے کھانے کی نوبت آئے گی ایک بسکٹ کھا کر اڑتالیس گھنٹے جینے کی نوبت آئے گی ہوا لے کر پانی پی کر قربانی دینے کی نوبت آئے گی وہ کہیں گے نہ بابا ان بجو تنا اور وہ کہتے تھے ہمارے گھر خالی ہے یوں کہیں گے ہمارا جہنم کا پیٹ خالی ہے ہم جائیں گے کتے سور کی طرح چرنے کے لیے ان کو پولیس پکڑے گی الٹا لٹکانا ٹارچر کرنا کرنٹ کے جھٹکے دینا نہیں بریانی رکھے گی بولو تو بول دیں گے ہڈیاں رکھے گی ٹوٹ پڑیں گے بیڑی رکھے گی سگریٹ رکھے بول دیں گے اس طریقے سے ماں اولاد کو برباد کر رہی ہے باپ نسلوں کو برباد وہاں گئے پانی پوری وہاں گئے شیخ کباب وہاں گئے فلاں دوسے چیلے اس میں سنت نہیں حدیث نہیں ہے بیماریاں نہیں آئیں گی روڈ کے کھانے کھانے سے آج کی سائنس اور آج کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف ہاتھ نہ لگاؤ اس میں زہریلی چیزیں ملی ہی نہیں ہے سنت کے مطابق سب مل کر ادب کے ساتھ دعا پڑھ کر کھانا کھاؤ صحت بنے گی ایک پاؤ پیٹ کھانا پاؤ پیٹ پانی پاؤ پیٹ ہوا اور پاؤ پیٹ خالی چار حصے یہ سنت نہیں ہے جس کا جو آیا رکھنے والا رکھتا ہے ایک سیکنڈ پلٹ کر نہیں دیکھتا وہاں سے گوشت غائب ہوتا ہے جیسے پرانے زمانے کے اندر صدقہ اور اللہ کے راستے میں دینے والا جانور پہاڑ پر لے کے جا کر رکھتے آسمان سے آگ آ کر کھا لیتی یہ جہنم کے کتے سور کے پیٹ کی آگ کھا لیتی ہے کہا جاتا ہے کھانا کہتا آدمی میں دس کچھ کے کھاؤں گا میں چار مرغیاں کھاؤں گا میں بیس روٹیاں کھاؤں گا نہیں نہیں نہیں تو کتے کا سور کا بچہ نہیں جو روٹیاں کھانے میں مقابلہ کرے آ فل نا فصل متانا فیسول میں روزہ رکھ کر نبی کے طریقے پر آنا چاہتا ہوں میں پیر کا روزہ رکھوں گا میں جمعرات کا روزہ رکھوں گا میں پیٹ پو پیر پیٹ کھاؤں گا بخیا پڑوسیوں کو دوں گا اور غریبوں کو دوں گا بھوکوں کو دوں گا محتاجوں کو دوں گا یہ امت کی زبان ہے نبی کے غلاموں کی زبان ہے کہاں سے برکت آئے گی نبی کی سنت جس دسترخوان سے اٹھے گی اس دسترخان میں برکت آئے گی لکھ کر رکھ لو نبی کی سنت جہاں سے ہٹتی ہے اللہ کا عذاب وہاں پر آ جاتا ہے ہم نے کھانے میں نبی کی سنت کا خیال کیا نہیں اس میں علماء کیا دائی کیا مبلک کیا نمازی کیا بے نمازی کیا امام کیا مختدی کیا سب اس رئیس کے میدان کے سب گھوڑے تیز رفتار ہے برکت اٹھ گئی ایک کھنڈی میں کھانا پکتا تھا گھر کے بارہ چودہ افراد کھاتے تھے کھانا بچتا تھا بڑوں کا طریقہ یہ تھا کہ دوپہر کے کھانے کو شام میں نہ رکھا جائے سب کھا کر اس کھانے کو اللہ کے راستے میں خیرات بھی کر دیا جاتا تھا کوئی مسافر آتا مجال تھی کہ ہوٹل میں کھائے آتا مسجد میں اتنا ہوتی کہتے آج میں دوں گا آج میں دوں گا مسافر کو میں کھانا کھلاؤں گا وہی تو امون تامہ اللہ مسکین وہ یتیموں وسی جنت کی صفات بیان کی گئی مال کا پجاری ایک طرف مال لے رہا ہے ٹینکی تو بڑی بنا دی اور نیچے روزن کر دیا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی روزی آئے گی اور اس بے برکتی اور اس نحوست کے دروازے سے سارا رسک چلا جائے گا دسترخوان سنت کے مطابق ہو سب لوگ بیٹھے اللہ کا نام لیں گانا بجانا نہ ہو غیبتیں نہ ہو شکوے نہ ہو غیبت کو کیا کہا گیا ائب و احاد عقی میں تنف کری تم کیا میں کا کوئی آدمی چاہے گا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے ارے اللہ کے بندے جب حلال پیسوں کا حلال چکن لیا ہے حلال مٹن لیا ہے حلال کھچڑی پکی ہے تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت اس میں کیوں ملا نے سالن پکایا آپ نے مرچ کا پاؤڈر ڈال دیا آپ نے چونے کا پاؤڈر ڈال دیا سالن بدمزہ ہوگا نہیں ہوگا حلال کا پیسہ لے کر بیوی نے سالن پکایا غیبت کر کر کسی کی برائی کر کر آپ نے اس کے گوشت کو مرے ہوئے بھائی کے اس ہانڈی میں ڈال دیا اب یہ ہانڈی کا گوشت تمہیں لذت دے گا اب بیوی کو کہو اجی تمہیں پکانا ہی نہیں آتا فلا ہوٹل میں دیکھو فلاں ولیمے میں دیکھو فلاں کیٹرنگ میں دیکھو ارے تو نے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو اس میں ملا دیا تو بدمزہ نہیں ہوگا جہاں سنت ہٹے گی وہاں بے برکتی آئے گی مہست آئے گی بہو پیٹ کھانا سنت ہے چھوٹے نوالے بنانا سنت ہے چبا کر کھانا سنت ہے پہلے بچے نہیں کھاتے تھے ماں سہن میں لے کر آتی درخت کے اندر چڑیا بیٹھتی دیکھ چڑیا کا کھا لے کوے کا کھا لے دیکھ چندا ماما اب تو یہ سات زمین خارون کا خزانہ کھا کر بھی ڈکار نہیں لیتا ہے اتنا بڑا خبیص کا پیٹ ہو گیا ہے صبح میں بچے کو ایک بسکٹ کی کاڑی دیتے شام تک نہیں ختم ہوتی تھی وہ اسی میں وہ سو جاتا اسی میں جگتا اسی میں کھاتا ایک دن ہو جاتا بخیا اس بسکٹ کے حصے کو جانور کو ڈالا جاتا تھا یہاں کیڈبریز کا ہے پچیس روپے کا ابھی سانس ختم نہیں ہوئی اب اب وہ آئس کریم دلاؤ پچاس روپے کی کلفی دلایا ابھی یہ ختم نہیں ہوا پانی پوری کھانا چاہتا ہوں حرام پوری کھانا چاہتا ہوں حلال پوری برباد کیا ہے ان ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے حلال کماتے ہو حرام میں خرچ کرتے ہو جیسے کمانے پر پکڑ ہے ایسے خرچ کرنے میں بھی پکڑ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں پوری دسترخوان میں ایک دسترخان میں دو کھانے کبھی جمع نہیں ہوئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہماری ماں ہے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی اماں ہے ایک ایک اماں کا ولیمہ ایک کپ دودھ پر ہوا ہے ایک کپ دودھ ایک صحابی نے پیا اس کو دیا وہ صحابی نے پیا اس کو دیا فرمایا تم جانتے ہو آج یہ دودھ پیا گیا کیا ہے فرمایا یہ تمہاری اما میری بیگم کا یہ ولیمہ ہو گیا بفے سسٹم میں کھا رہے یا آئس کھایا وہاں گرم کھایا وہاں ٹھنڈا کھایا وہاں پپسی پیا یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کا عذاب ڈرو مسلمانوں کھانے پینے کے اندر نبی کی سنتوں کو اپناؤ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ایک حکیم مدینہ طیبہ کے اندر گئے اور کئی سال تک رہے دکان چلی ہی نہیں صحابہ کرام سے پوچھا یہاں کوئی بیمار نہیں یا انسان نہیں رہتا یا ہماری دوائی پسند نہیں کہ لوگ باہر جاتے ہیں کہنے لگے نہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پو پیٹ کھانے کا حکم دیا ہے جس کی برکت سے ہم میں کا کوئی آدمی بیمار نہیں ہوتا یہ میدا بیماریوں کی جڑ ہے اسے جتنا بھرو گے اتنا فساد پیدا ہوگا اتنی بیماریاں پیدا ہوں گی بی پی کی بیماری زیادہ کھانے سے کولیسٹرال کی بیماری زیادہ کھانے سے ہارٹ کی بیماری زیادہ کھانے سے جی کوئی کم کھانے کی بیماری بتاؤ کم کھانے سے بیماری نہیں آتی اور طاقت آتی ہے اور انسان کی عقل منور ہوتی ہے ہمارے اکابری حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کئی کئی راتوں کو مہنوں جگا کرتے تھے کم کھاتے تھے نیند پر ان کا قبضہ تھا آدمی زیادہ کھاتا ہے مولانا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے زیادہ کھانا بھی شراب کی طرح ایک نشہ ہے دیکھو کھانے والا جب سوتا ہے ایسے سوتا ہے کہ گویا نیند اس کو اپنے قبضے میں لے چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو نیم کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے تنام و آئینہ یا قلبی میری آنکھ تو سوتی ہے میرا دل جاگتا ہے اتنا ہوش و حواس کے ساتھ آپ سوتے تھے ہم سوتے ہیں سو گھوڑے کیا ہزاروں استبل بیچ کر سوتے ہیں چور چوری کر کے لے جائے اصلا تو خیر من النوم کی آواز آئے اور موبائل کے اندر الارم بجے کوئی گلی کے اندر نماز کی آواز دے کچھ پتا نہیں یہ سب بیماری ہے زیادہ کھانے کی اور اسی نے تباہ اور برباد کر کے رکھا ہے اور میں کہتا ہوں یہ پیٹ ایک عذاب ہے مسلمان کے لیے عذاب بنا رکھا ہے تو بہرحال جن لوگوں کو فخر و فاقے کی شکایت ہے تنگی کی شکایت ہے ہمارے اکابرین تو منع کرتے ہیں لیکن اگر کوئی حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ کادل فخر و یقون کفرا کہ فخر و پاخا کبھی انسان کو کفر تک لے جاتا ہے اس لیے اکابرین ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے کرم کرتے ہوئے مہربانی کرتے ہوئے ایک عمل بتایا ہے عمل تو بڑا مشکل ہے لیکن سو فیصد ضمانت اور گارنٹی ہے امیر کبیر بننے کی مالدار بننے کی اگر آپ کو سپنا ہے اپنا ایک بنگلہ بنانے کا آپ کو اگر ایک خواب ہے کہ اپنے ایک باغ میں اپنا ایک جو ہے ایک مسکن بنائیں اپنی پراپرٹی ہو غیروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے ہم بھی صدقہ کریں ہم بھی خیرات کریں ہم بھی حج بیت اللہ کریں ہم بھی نبی کے دیار کا کی زیارت کریں تو ہمارے اکابرین نے ہم پر شفقت کرتے ہوئے یہ عمل بتلایا اگر اللہ کی ذات پر توقل یقین کرتے ہوئے اگر اس عمل کو کریں گے عمل ذرا سا مشکل ہے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں امریکہ جانا چاہتے ہیں کتنے پاپڑ بیلتے ہیں یہ لوگ کتنے چکر لگاتے ہیں کتنی راتوں کو جگتے ہیں اور کتنا غیروں کے سامنے منتیں جاتے کرتے ہیں اللہ ہی سے تو مانگ رہے اللہ کے بندے ہیں اللہ سے مانگنے میں کیا شرم کیا حجاب کیا مشکل کیا آسان اے اللہ ہم تیرے تھے اگر اپنے دنیا کے لیے ہم نے تیرے سامنے کچھ وقت لگا لیا تو کیا برا ہے دیکھو بارہ رکعت نماز ہے دو دو رکعت نفل دو رکعت نفل نماز پڑھنا ہے کبھی بھی جن اوقات کے اندر نماز منع ہے زوال کے وقت طلوع آفتاب کے وقت غروب کے وقت یہ تین وقت چھوڑ کر عشاء سے لے کر صبح صادق تک اور اشراق سے لے کر زوال تک کبھی بھی آپ یہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں اور ان نمازوں کو پچیس دنوں تک پڑھنا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ڈاؤٹ کیس میں پولیس پکڑ لے مہنوں اندر رہتے ہیں ہندوستان کی جیلوں میں کئی ہمارے مسلمان بھائی برسوں سے رہ رہے ہیں برسوں سے ہمارے ایک صاحب ہیں دوست جو اس مسجد کے مسلی ہیں بچی حمل میں تھی آج وہ بچی ابو کہاں ہے بولنے کے لائق ہو گئی اور وہ جیل کے اندر ہیں کوئی مشکل نہیں پچیس راتیں یا پچیس دنوں کے اندر کچھ وقت لگانا دو دو رکعت کر کر بارہ رکعت پڑھنا یعنی مطلب چھ مرتبہ دو رکعت پڑھنا پہلی دو رکعت پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ درود شریف جو درود شریف آپ کو یاد ہو بہتر ہے نماز والا درود شریف پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے یا مونی اے غنا دینے والے اے مال دینے والے اے دولت دینے والے پہلی دو رکعت کے بعد درود شریف کے ساتھ ایک ہزار مرتبہ یا مغنی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹویں چھ مرتبہ پڑھیں گے تو بارہ رکعت ہوگی پہلے دو رکعت کے بعد گیارہ مرتبہ درود اور ایک ہزار مرتبہ یا مغنی دوسرے دو رکعت کے بعد درود نہیں یا مغنی تیسری کے بعد بھی درود نہیں چھٹویں دو رکعت کے بعد یعنی پہلے اور آخر میں ہر دو رکعت کے بعد ایک ہزار مرتبہ یا مغنی اللہ کا نام لیں آخری جو دو رکعت ہے یعنی چھٹویں مرتبہ جب دو رکعت پڑھیں گے تو آپ کی بارہ رکعت مکمل ہوں گی اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے اب کی مرتبہ ہزار نہیں ہاں، گیارہ ہزار مرتبہ یا مغنی پڑھیں گے ہر دو رکعت کے بعد یا مغنی ایک ہزار پہلی دو رکعت کے بعد یا مغنی گیارہ مرتبہ درود شریف کے بعد آخری چھٹواں دو رکعت جو پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر درود اور گیارہ ہزار مرتبہ یا مغنی پڑھیں گے اور ہمارے علماء نے فرمایا تنہائی کے اندر جب آپ یا مغنی پڑھیں گے ایسا تصور کریں گے جیسے ٹھنڈ کے دنوں میں آدمی بات کرتا ہے تو منہ سے بھاپ نکلتی ہے دھواں نکلتا ہے تو یا مغنی پڑھتے ہوئے یہ تصور کریں گے کہ ہمارے منہ سے ایک نور پھیل رہا ہے یا مغنی پڑھتے ہوئے یہ تصور کریں گے کہ مال و دولت کی سمندر میں ہم غوطہ دے رہے ہیں ایسے ان بارہ رکعت نمازوں کو پچیس دن کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں یقین ہے یقین مانے علماء کا تجربہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے دست غیب عنایت فرمائیں گے دست غیب کا مطلب یہ ہے اچانک بیٹی کی شادی طے ہو گئی خدا نہ کرے اخراجات لگ گئے دس لاکھ کے بیس لاکھ کے اللہ غیب سے انتظام کریں گے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں پیسہ سرمایہ ختم ہو گیا آپ کو اچانک دس بیس لاکھ کی ضرورت ہو گئی اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام کریں گے عید کی صبح ہو گئی اور بچے رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں کہ سب کے گھر میں خوشبودار مہک دار پک رہا ہے اور ہمارے گھر میں فخر پاخا اللہ غیب سے انتظام کریں گے یہ دست غیب کا عمل ہے دو دو رکعت کر کر چھ مرتبہ پڑھنا تو چھ مرتبہ پڑھیں گے بارہ رکعت ہوگی پہلی دو رکعت کے بعد گیارہ مرتبہ درود شریف اور ایک ہزار مرتبہ یا مغنی پھر اس کے بعد ہر دو رکعت ہر دو رکعت کے بعد یا مغنی ہزار ہزار مرتبہ اور جب پوری بارہ رکعتیں ختم ہو جائیں گی تو پھر بارہ رکعتوں کے بعد گیارہ مرتبہ درود شریف اور گیارہ ہزار مرتبہ یا مغنی پچیس دنوں تک پڑھیں گے اور اس کے بعد پچیس دنوں کے بعد روزانہ سوا ہزار مرتبہ یا مغنی پڑھ کر اس عمل کو اپنے قبضے میں قدرت میں رکھیں گے ہمارے علماء مشائق کہتے ہیں کہ پچیس دن کرنے سے گویا اس کی زکات نکل جاتی ہے اگر آپ کسی غریب کو یہ عمل پڑھ کر دعا کریں گے دم کریں گے تو اس کے آپ سرٹیفکیٹ ہولڈر ہو گئے اللہ آپ کی دعا کا اثر اس کو بھی مرحمت کرے گا اس لیے یہ مگنی کا عمل ہے اور رہی وہ بات کہ آپ سفر میں حضر میں کھانے کے بعد پینے کے بعد یا دودھ پیے یا شربت پیے آپ کو زمزم کا پانی نصیب ہو ہمارے علماء احادیث کی روشنی میں عام پانی کو زمزم کے پانی میں کنورٹ کرنے کا حدیث کا نمونہ دیے ہیں ہم کوئی سڑک چھاپ بات نہیں کرتے ہم جو ہے ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہم دارلوم دیوبند کے فرزد ہیں پکی پختہ دیوار کی مضبوط وہ بات جس کو نہ ٹکرایا جائے ہم وہ بات کہتے ہیں اور دارلوم کا وہ مزاج ہے ابھی دارلوم دیوبند کے روح رواں حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری دامت برقا لالیہ ہوں دارلوم دیوبن کی قدابر اور شخصیت ہے انہوں نے ایک علاقہ تھا اس علاقے کے بارے میں انکار کر دیا اور کہا کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے اگر وہ علاقہ ہوتا تو وہ علاقے کا تذکرہ تاریخ میں ضرور ملتا یہ جملہ کہہ دیا حضرت نے حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اور مولانا حبیب الرحمان صاحب دوسرے جو حدیث کے اساتذہ ہیں انہوں نے کتابیں لکھ کر مفتی سعید صاحب کو مجبور کیا اپنے قول کو وہ واپس لیں حدیث کے بارے میں رائے زنی نہ کریں تو دارلوم دیوبند کا مزاج یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کو دیکھا اللہ کے نبی کے فرمان کو دیکھا شخصیت پرستی نہیں کی جیسے عبد الرحمان سدیش حرم کی آواز کہلاتے ہیں اور مفتی سعید صاحب دارلوم دیوبند کی روح کہلاتی ہے کے ون کی جان کہلاتی ہے لیکن یہی مفتی صحیح صاحب کوئی ایسی بات کہہ دیں جو حدیث کے مزاج سے ہم آہم نہ ہو تو دارلوم کا فرزن خود ان کے جو ہے دامن کو پکڑے گا اور ان کے ضمیر کو جھنجوڑے گا اور ان کو معافی مانگنے پر مجبور کرے گا ہم اس دارلوم دیوبند کے پرزن ہیں کوئی اناب شناب بات ماؤس کی گاڑی کی کتاب کی بات وہ نہیں کہتے ہم وہ کہتے ہیں جو ٹھوس بات جس کو کبھی نہیں ٹکرایا جائے گا ہم انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ اگلی جمعہ آپ کو اس فارمولے کے ساتھ آئیں گے کہ آپ کا ہر پانی زمزم کے پانی کی فضیلت والا اور خوبی والا ہو اس جو ہے فارمولے کے ساتھ آئیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے صدقے میں خود کو قربان ہونے کا اللہ ہمارے اندر جذبہ پیدا کروائے اس کے راستے میں مرنے مٹنے اور ہر چیز اس کے راستے میں فنا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین